يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه بينه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أي إيمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ اور انہیں اس لیے نہ روک رکھو تاکہ تم نے انہیں جو دیا تھا اس میں سے کچھ تمہیں واپس مل جائے اللہ یہ کہ وہ کھلی برائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ معاشرت اور بود و باش میں اچھا برتاؤ کرو اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائیاں رکھی ہوں زمانۂ جاہلیت میں لوگ عورتوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے اسی کی اس آیت میں تردید آئی ہے امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں جب کوئی آدمی مر جاتا تھا تو اس کے ورثہ اس کی بیوی کے زیادہ حقدار سمجھے جاتے تھے یا تو ان میں سے کوئی اس سے شادی کر لیتا تھا یا کسی دوسری جگہ اس کی شادی کر دیتے تھے اور چاہتے تو اس کی شادی نہیں کرتے اور اس کے شوہر کے ورثہ اس کے خاندان والوں سے زیادہ اس کے حقدار ہوتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں اس لیے نہ روک رکھو تاکہ تم نے انہیں جو دیا تھا اس میں سے کچھ تمہیں واپس مل جائے اللہ یہ کہ وہ کھلی برائی کا ارتکاب کریں یہاں خطاب شوہر سے ہے اور عورتوں سے متعلق ایک دوسرا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کسی وجہ سے اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگے اور اس کے ذمے اس کا مہر باقی ہو تو اسے تنگ کرنے لگے اور نقصان پہنچانے لگے تاکہ بیوی مہر کی پوری رقم یا اس کا کچھ حصہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں اس سے طلاق لے لے اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے اسے حرام قرار دیا ہے ہاں اگر عورت زنا کا ارتکاب کرتی ہے یا کھلم کھلا نافرمانی یا بد زبانی پر تل جاتی ہے تو شوہر کے لیے یہ جائز ہے کہ جو مہر اس نے دیا تھا وہ لوٹا لے اور اگر بیوی دینے سے انکار کرے تو اسے مجبور کرے اور ان کے ساتھ معاشرت اور باش میں اچھا برتاؤ کرو اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائیاں رکھی ہوں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ قول و فعل کے ذریعے اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے اس لیے کہ بسا اوقات برا برتاؤ تعلقات میں کشیدگی غیروں سے تعلقات نافرمانی اور بد اخلاقی کا سبب ہوتا ہے حافظ سیوتی نے الاقلیل میں لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا واجب ہے شوہر پر لازم ہے کہ اس کا پورا مہر ادا کرے اخراجات اور باری کی تقسیم میں انصاف کرے اس کے ساتھ نرم گفتگو کرے اور بے سبب نہ اسے مارے اور نہ سختی کا برتاؤ کرے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر بالفرض تمہیں بیوی سے نفرت ہو گئی ہے تو صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے اس لیے کہ آدمی بسا اوقات کسی چیز کو نہیں چاہتا حالانکہ اس میں اس کے لیے کوئی خیر پوشیدہ ہوتی ہے مثلا اللہ اسے اس کے بطن سے نیک اولاد عطا فرمائے اور صبر کرنے اور اس پر خرچ کرنے کے بدلے آخرت میں اچھا بدلہ دے مسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے اگر اس کی ایک خصلت اسے بری لگے گی تو دوسری کوئی خصلت اچھی لگے گی اسلام میں بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی بڑی ہی تاکید آئی ہے ایک تو یہی آیت ہے جو ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں اس حدیث کو الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ عائشہ ابن عباس اور معاویہ رضی اللہ عنہم سے ترمزی ابن ماجہ تبرانی اور حاکم وغیرہ نے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ غایت درجہ اچھا تھا ہمیشہ ان کے ساتھ ہنستے چہرے کے ساتھ بات کرتے ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے اور ام المومنین عائشہ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے ہر رات ان سب کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے اور سونے سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑی دیر تک بات کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ان کی امت کے افراد کے لیے نمونہ ہے اس لیے مسلمانوں کو بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد كان لكم رسول اللہ اسوت حسنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے